یا گائے جاں بخش سنائے گا قدماس کیا مش گائے جاں بخش سنائے گا قدماس کیا مش گائے جاں بخش سنائے گا قدما کاغذ پہ جو سوناز سے پہ جو سوناز سے رکھتا ہے قدم مال کیا مشکائے جاں بخش سنائے گا قدم مال کیا جاں بخش سنائے گا قدم آمد ہے یہ کس بادشاہ عرش مکان کی آمد ہے یہ کس بادشاہ عرش مکان کی آمد ہے یہ کس بادشاہ عرش مکان کی آتے ہیں پلک سے جو حسینان ارم آ جاتے ہیں پلک سے جو حسینان ارم آج کاغذ پہ جو سوناز سے پہ جو سوناز سے رکھتا ہے قدم ماش کیا مشدائے جاں بخش سنائے گا قدم ماش کیا مجھ جاں بخش سنائے گا قدم ماش نظرانے میں سر دینے کو حاضر ہے زمانہ نظرانے میں سر دینے کو حاضر ہے زمانہ نذرانے میں سر دینے کو حاضر ہے زمانہ اس بزم میں کس شاہ کے آتے ہیں قدم آج جس بزم میں کس شاہ کے آتے ہیں قدم آج کاغذ پہ جو سو ناز سے جو سوناز سے رکھتا ہے قدم ماس کیا مشتہ جاں بخش سنائے گا قدم ماس کیا جاں بخش سنائے گا قدم بت خانوں میں وہ قہر کا کوہرام پڑا ہے بت خانوں میں وہ قہر کا کوہرام پڑا ہے بت خانوں میں وہ کہر کا کوام پڑا ہے مل مل کے گلے روتے ہیں کپارو پارو آج مل مل کے گلے روتے ہیں کپارو پارو آج کاغذ پہ جو سوناز سے کاغذ پہ جو سوناز سے رکھتا ہے قدم معاش کیا مشدائے جاں بخش سنائے گا قدم ماش کیا مشدائے جاں بخش سنائے گا قدم آج ظاہر ہے کہ سلطان دو عالم کی ہے آمد ظاہر ہے کہ سلطان دو عالم کی ہے آمد ظاہر ہے کہ سلطان دو عالم کی ہے آمد کعبے پہ ہوا نصب جو یہ سبز علم آج کعبے پہ ہوا نصب جو یہ سبز علم آج کاغذ پہ جو سوناز سے پہ جو سوناز سے رکھتا ہے قدم آج کیا جاں بخش سنائے گا قدم آج کیا جاں بخش سنائے گا قدم آج ہاں مفلس و خوش ہو کے ملا دامن دولا مفلس و خوش ہو کے ملا دامن دولت ہاں مفلس و خوش ہو کے ملا دامن دولت تردام بلو مشدہ وہ اٹھا ابر کرم آج تر دام بلو مشدہ وہ اٹھا ابر کرم آج کاغذ پہ جو سو ناز سے کاغذ پہ جو سوناز سے رکھتا ہے قدم آج کیا مشکائے جاں بخش سنائے گا آج کیا مشکائے جاں بخش سنائے گا قدم